جو اعتراضات واحد ہو سکتے تھے ان کا تذکرہ کیا اور تین اعتراض بنیادی طور پر تھے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ عقلی طور پر اس کتاب کا لکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ شریعت کے مسائل اتنے زیادہ باریک ہیں کہ ہر مسئلے میں حکمت کا بیان کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کا جواب دے دیا جو پچھلی مرتبہ تصویر سے رکھ دیا تھا اور اس کا خلاصہ یہ تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی صفات کے مسائل حکمتوں سے بھی زیادہ باقی تو تم اگر یہ پیمانہ مقرر کر دو کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو بھی کتنا بیان کیا جائے اس لیے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں اور اسی طرح یہ کہنا کہ چونکہ حکمتوں کا بیان شریعت میں کس کام میں کیا مسلحت اور حکمت ہے اگر اتنا ہی پیچیدہ ہے تو دیکھو پھر یہ میدان ہے کام کرنے کا اسی سے تو پتا چلے گا کہ کس انسان کے پاس کتنا علم ہے اور وہ اپنے معاصرین میں جو ممتاز حیثیت میں ابھرے گا تو بنیاد اس کی یہی چیز بنے گی کہ کس انسان نے علم کو کتنی کس میں سوچا صاحب رحمۃ اللہ نے دوسرا جو مسئلہ اس پہ اشکال وارد ہوتا تھا اس کا ذکر کیا اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں آپ لکھ لیں گے مگر یہ بات کہاں ہے اس سے ثابت کریں گے کہ اسلاف نے اس موضوع پر تحقیق نہیں کی اور ہمیں پوری امت میں ایسے لوگ نہیں ملتے جنہوں نے شریعت کی حکمتوں کو بیان کیا ہو تو آپ کیوں کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے لوگ شریعت پہ عمل کریں کسی بھی کام میں جو حکمت میں ہے اس کا سمجھ میں آنا کیوں ضروری ہے یہ دوسری چیز تھی اور اس کا جواب اللہ نے جو دیا ہے وہ آج کی اس نشست میں بات ہوتی ہے اس پہ حقیقت میں سوچا جائے تو آپ میں سے جس نے بھی اس کتاب کو شروع سے اب تک پڑھا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اعتراض کوئی وقت نہیں رکھتا کیونکہ کتاب کے آغاز میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ بات بیان کر دی کہ میں کوئی نیا کام کرنے نہیں چلا مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے کئی مرتبہ اس کی کوئی حکمت بیان کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی کام کرتے تھے وہ کئی مرتبہ اس کی حکمت بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے اس کی متعدد مثالیں بھی دی اور پھر اس کے بعد امت نے علماء کے نام بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیے کہ مجھ سے پہلے کہ لوگ کام کرتے رہے اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جواب کو جو وہ پہلے دے چکے تھے تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو انہوں نے اس اعتراض کا ایک نیا جواب دیا تو اعتراض کیا تھا کہ اخلاق نے چونکہ یہ کام نہیں کیا انہوں نے شریعت کی حکمتوں پہ لاجکس پہ کوئی کتاب نہیں لکھی کہ نماز کیوں پڑھیں روزہ کیوں رکھیں حج کیوں کریں حج میں طواف کیوں ہے رمی کیوں ہے نماز میں دو سجدے کیوں ہیں زور ضور آہستہ آواز سے کیوں ہے مغرب عشا سے اونچی آواز سے کیوں ہے چونکہ اخلاق نے اس موضوع پہ نہیں لکھا لہٰذا آپ کی نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے دوسری طرف سے اس کا جواب دیا فرماتے ہیں تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ سلف نے اس علم کو متمن نہیں کیا کلا ہم یسور کہتے ہیں کہ اسلاف نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ان کا نہ کرنا کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے بعدما ما مقصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول بیان کر دیے تھے وقرع فروعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی فروعات بھی بیان کر دی تھیں وقتفا اثرہ فقہا الصحابہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو فقیر تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو امیر المومنین جیسے دو امید المومنین تھے عمر اور علی رضی اللہ عنہ نے وقع زیدن اور جیسے زید نے و ابن عباس اور ابن عباس نے و عائشہ وغیرین اور عائشہ نے اور ان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحثو عنہ انہوں نے یہ بحثیں کی وہ ابرز وجوہ ہم کو اور انہوں نے اس قسم کی چیزیں بیان کی تو تمہارا یہ کہنا کہ اسلاف نے اس کام کو نہیں کیا تو دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلاف کا فرض کر لو میں نے نہیں کام کیا تو ان کو اس کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دین کے اصول متعین کر دیے تھے یہ شاہ کا پہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فروعات بیان کر دی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت میں بنیادی طور پہ اللہ کا کو یہ معلوم تھا اور اللہ کے علم میں یقیناً ہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں تو اس ختم نبوت کی وجہ سے کائنات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب نبی نے آنا نہیں تو زمانہ تو چلتا رہے گا اللہ کے علم ہے کہ کیا آئے گی ہم فرق کر لیتے ہیں کہ تین ہزار جب پورے ہو جائیں گے یہ اکیسویں صدی گزر جائے گی تو اس کے بعد کیا مت آ جائے گی فرض کر لو تین ہزار میں کیا مت آ جائے گی تو یہ دو ہزار ڈیڑھ ہزار ڈھائی ہزار سال جو گزرنے ہیں ان میں جب کوئی نبی نہیں ہے تو زمانہ اور تہذیبیں بدلتی رہیں گی چیزیں بدلتی رہیں گی لوگوں کے رہن سہن معاشرت بدلتی رہے گی خدا کے علم میں تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے گی تو جب نبوت نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کی رہنمائی کون کرے یہ بہت بڑا سوال اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس اس لیے امت کو اجتہاد کی دولت سے نواز وغیرہ اجتہاد اس کی امتوں میں نہیں تھا وہ لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے تھے ان پہ لازم تھا کہ مسجد آ کے نماز پڑھے کیا اجتہاد کرتے اپنی عبادت گاہوں میں ہی آتے تھے ان پر لازم تھا کہ ان کے کپڑے یا جسم جہاں سے ناپاک ہو جائے کپڑوں کو وہ کاٹ دیں تو ان کے لیے یا وہ یہ یہ اور بہت بہت سی سی مثالیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھی مگر اس دور میں ہونی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے گرا کھلی اور اجتہاد کو دیا گیا تم اشتہار کر سکتے دوسری چیز جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی گئی وہ یہ چیز تھی کہ مجدین پیدا کیے گئے ہر صدی میں ایک آدمی آتا ہے کہ علماء کا ایک گروہ آتا ہے اور وہ دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے دین میں ایک سو سال میں جتنی خرابیاں جتنی لوگوں کی خرافات بدعات رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سو سال کے اندر اندر اللہ جماعت کو بھیج دیتا ہے پھر وہ اسے پیوریفائی کر دیتے ہیں اور اس پیئر کے بعد پھر صدی ایک گزرتی ہے پھر لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافے کر دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں پھر خدا ایک جماعت کو پیدا کر دیتا ہے یہ نظام پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے جاری ہے اس لیے اس امت میں اگر اس کی مثال ہے کہ یہ پانی ہے دین اور شریعت یہ پانی کبھی بھی گندا نہیں ہوا نہیں ہوا اس میں ہمیشہ نیا پانی آ کر شامل ہوتا رہا اور اس میں نئے پانی کی وجہ سے زندگی اور تازگی باقی رہی ہے اچھا تو یہ دو چیزیں ہو گئی ایک اللہ نے اشتہار کی دولت دے دی اور ایک اللہ عالم تجدید کی ضرورت دے دی اس کے برعکس آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں صرف چھوٹی سی بات کرتے ہیں بات بڑے نہیں اور ہم اصل عبارت کی طرف آئیں یہودیوں میں پچھلے دو ہزار سال سے خانقاہیں قائم یہودیوں یہودیوں کیا بھی مشائق ہوتے ہیں ان کیا بھی خانقاہیں ہوتی ہیں ان کیا بھی ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ یہودیوں کے ہاں کوئی ذکر نہ ہو ہم نے خود ان کی ذکر کی مجلسیں دیکھی ہیں ہم نے خود دیکھا لندن میں جب رہنے کا اتفاق ہوا ایک مرتبہ بہت پیارا تو اتفاق جس محلے میں رہ رہے تھے وہاں یہودی تھے تو انہیں دیکھا کئی کئی گھنٹے خدا کی عبادت کھڑے ہو کے کرتے تھے ایک خاص انداز تھا ان کا اس انداز سے کرتے تھے فائدو ان میں جو پیدا ہوا تھا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی پانچ سو چھ سو برس پہلے دو ہزار سال سے یہودیوں کی خانقاہوں میں وہ نصاب مقرر ہے اور اسی طرح کرتے ہیں اب ان کی شریعت میں ہے ان کے مشاہد نے انہیں سکھایا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کسی اپنے دشمن پہ لانت کرنی ان کے بڑے بڑے روایت وہ لکھتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس سال اس پہ لانت کرنی پھر وہ سارے مل کے ایک وقت آتا ہے ان کا خاص خانقاہوں میں وہ جو بھی ان کا دشمن ہو مسلمان ہو کوئی ہو اس کے لیے سب مل کے بدوائیں کرتے ہیں اور لانتے بھیجتے ہیں اور پھر لانتوں کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش بھی کرنی ہے صرف اللہ ہی پہ بھروسہ نہ کرو اپنا کام بھی کرو قتل کی سازشیں بھی کرو اس کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ لانت بھی بھیجو اب یہ ان یہاں قدیم سے چلا ہے کتنے ہی مسلمانوں کے ایسے رہنما تھے جو یہودیوں نے لانت کے لیے متعین کر دیے کہ اس سال فلاں شخص پہ لانت کرنی اور پھر اس کے کے بعد انہوں قتل بھی کر اسی طرح یوسف ہیں ان ان ساتھ کی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن یہودیوں نے متعین کیا کہ اس شخص پہ اس سال سب سے زیادہ لانت ہم پیش بھیجنی ہے اور اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انہوں نے کوشش کی وہ بچ گئے تو یہ ان کے ہاں ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور یہودیت نے سب سے زیادہ جس دین کو برباد کیا وہ عیسائی عیسائیوں کو دین دنیا کے کام سے انہوں نے فارغ کر دیا اور ان کے مذہب کو تباہ کیا اور یہی چیز وہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور ایک حد تک وہ کامیاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی کامیابی کے متعلق بھی لکھا ہے آفی ایک کر بحث کی آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس منہج پر چھوڑا ایک تجدید اور ایک اجتہاد دونوں چیزیں دے دی کہ ایک تو اجتہاد کرو دوسرے ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کے لیے اور تجدید کے لیے بنیادیں فراہم کر دی عمارت میں بنائی اصول متعین کر دی اور اس کے بعد آزادی دے دی اللہ جانتا تھا اور اسی کی حکمت تھی تھی اس میں یہی حکمت کہ زمانہ جب بدلتا رہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اقدامات جو تبدیل ہوں گے تو لوگوں کو ان کی آزادی پہ چھوڑ دو مثلا ایک دو مثالیں اس کی دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ متعین کر دیا کہ مسلمان جب بھی مسجد بنائیں گے قبلہ رخ بنائیں گے یہ متعین کر دیا کہ مسجد کو صاف رکھا جائے گا یہ متعین کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی یہ کی موٹی موٹی باتیں طے کرتی یہ کہیں نہیں جی بتایا کہ تم لوگ اپنی مسجد کا چھت اتنے خود پہ رکھنا تم لوگ اس میں ٹھنڈک اور گرمی کا نظام کرو یا نہ کرو لکڑیاں اس میں لگاؤ کسی چیز سے بناؤ اس کے متعلق کے لیے کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جتنی چیزیں اشاعت کروائی تھیں نے پھر اس سے اشتہار کیا اور انہوں نے کہا مسجد کیسی بننی چاہیے تو بہت اچھی اصول کی بات کو کہا نہیں رہی انہوں نے کہا جس طرح قرب و جواب کے لوگ رہتے ہیں مسجد ویسی بنانی چاہیے قرب و جواب میں اگر لوگ ایسے ہیں جن میں غربت ہے و فاقہ ہے تنگی ہے تو مسجد بہت اچھی نہیں بنانی چاہیے ایسی نہیں بنانا چاہیے وجہ اس کی یہ کہ وہ جس ماحول کے گھر میں آتی ہیں ویسی مسجد ہوگی تو ٹھیک ہوگی وہ مسجد میں آ کے پنکھے اور اے سی جب چلے گا تو مسجد سے زیادہ مسافر خانہ بن جائے گا گرد و پیش کے ماحول میں ہر گھر میں اے سی چل رہا ہے بچے ہیں ایک ماحول میں پرورش پا رہے ہیں اور مسجد میں جب آئیں اور مسجد میں پنکھا ہی چل رہا اور اے سی نہ ہو تو ان کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی نماز کیسے پڑھیں گے تو پرکاش کا جو کچھ کرو گا ماحول ہے ان مسجد کا ماحول رکھو سوائے ان چیزوں کے جس کی شریعت نے ممانت کی ہے شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو نہ لاؤ مسجد میں لیکن مسجد بس ایسی بناؤ جیسے و پیش کرواؤ یہ ایک کی بات انہوں نے متعین کر دی یہ اصول فکا نے کہاں سے لیا انہوں نے اشتہار کے ذریعے سے اشتہار کی بنیاد کیا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جس میں آپ نے بتا دیا کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے یہ اشتہار ہو گیا انہوں ایک اصول بتا دیا مسجد میں کتنے منار ہونے چاہیے کوئی رہنمائی نہیں بھی رکھو مسجد میں محراب کتنا بڑا ہونا چاہیے صرف یہ بتا دیا کہ پہلی سب کی وقت میں امام نے کھڑا ہوں اور سب ناپی جائے پیمائش کر دی جائے یہ نہیں کہا کہ وہ سب کتنی بڑی ہو کتنی چھوڑو کتنے چیزیں یہ زمان کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی اس کی کوئی نہیں ہمارے یہاں منار بناتے ہیں گول کئی مسلم ہمارے یہاں چکور مینار بناتے ہیں کوئی عرض نہیں اسی طرح شریعت نے لباس کی حضور کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری مثال کر رہے ہیں کہ اصول میں بتا دیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے یہ بتا دیا کہ لباس اس میں صدر ہونا چاہیے لباس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ ہونا چاہیے کیونکہ جسم جو ہے اس کا ایک حق بنتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی لباس کی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہو جائے وہ اگر لباس کی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہوگا تو گناہ گار ہو جائے گا جسم کا اپنا ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے حق لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی اس میں آتا ہے کہ ان کا کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کا بھی تجھ پہ حق بنتا ہے بتا دیا کہ لباس موسم کے مطابق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس اصول متعین کر دیے بس اس کے بعد چھوڑ دیا لوگوں کو کہ لوگ جیسا مرضی لباس بنائیں یہ یہ اصول ہیں ان کے متحد رہیں گے اس سے زیادہ اس سے باہر نکلیں گے تو یہ جو شاہ صاحب رحمت اللہ کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول متعین کر دیے تھے معاشیات کو آپ دیکھ لیں یہ تیسری مثال ہے اصول متعین کر دیا کہ مسلمانوں کے معاملات میں ربا نہیں ہونی چاہیے سود نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد چھوڑ دیا اور نے کہا ٹھیک ہے اس میں چیز جی حاضر ہو اور اس کی بیٹھ ہو تم ایسی بیٹھ نہ کرنا کہ چیز حاضر نہ ہو تمہارے پاس وغیرہ کے ساتھ پڑ جائے گا اس میں کہا نے اشتہار کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت ہے جبکہ آپس میں اطمینان مثلاً اور اس نے کہا کہ میرے لیے جوتا بنا دیجیے اس نے کہا جی ایڈوانس دے کہا یہ دو پانچ سو روپئے اب جوتا ہے نہیں ایڈوانس کس چیز کا دے رہا ہے وہ نہ بنا کے دے مکر جائے وفات ہو جائے شہر کے پانچ سو آدمیوں نے اسے آرڈر دیا ہوا ہے سب کے پیسے ڈوب گئے اور وہ کہتا ہے میں جوتا بنا کے رکھ لوں اور یہ پانچ سو آدمی آئیں نہ تو میرا تو ماسکارا ضائع گیا میں کیا کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا اسی وقت ہے جب چیز حاضر ہو تو حاضر سے سودا ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا فکا نے اس سے فتوا دیا اور امام محمد رحمت اللہ جب خراسان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ملک میں اس چیز کا رواج ہے اور لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں کوئی بیانہ دے جاتا ہے سائن جسے کہتے ہیں بیانا کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کہتے ہیں وہ دے جاتا ہے تو دوسرا اس کا ریکارڈ رکھتا ہے اس کی عزت رکھتا ہے وہ وقت وقت مقررہ کے آخر سے چیز لے جاتا ہے انہوں نے دیکھا سنار بھی یہی کرتے ہیں رسی بھی یہی کرتے ہیں اچھے جوتے بنانے والے بھی یہی کرتے ہیں سب یہی کرتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا یہ چاہیے اس اتحاد انہوں نے کیا انہوں نے کہا جب لوگوں کا تعامل ایسا ہے اور اس میں سود نہیں پایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول متعین کر دیے ہیں اصول کے اعتبار سے وہ کہا کے سامنے مسئلہ آیا اور یہ اصول کے بعد فروعات ہیں اسی لیے شاہ صاحب فقرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروعات ہی بیان کر دی فروعات کو ایسے بیان کر دیا مثلاً آپ دیکھیں زمانہ بدلا اصول بدل گیا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بات لے لی دوسرا کہتا ہے گاڑی پانچ لاکھ کی آپ لے جائیے وہ کہتے ہیں پانچ لاکھ آپ کو میں یقین نہیں دے سکتا یہ تو میں دوں گا ایک سال وہ سوچتا ہے کہ اس ایک سال میں اگر میں پیسہ انویسٹ کرتا تو یہ پانچ سے چھ لاکھ ملتے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بارہ ست کی کر دیجیے چھ لاکھ روپے دے دیجیے یہ دونوں طے کر لیں یہ جائے گا ستا بھا ری جی نے انہوں نے اس کو جائز لکھا اور سرکار کے جواب پائے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ پیسہ کتنے سال میں مجھے ریٹرن آ رہا ہے اس کا واپس آ رہا ہے میں نے اس پیسے سے تجارت کرنی تھی میری تجارت کا نفع رک گیا نا پانچ لاکھ اگر دے دوں تو پانچ لاکھ ایک سال کے لیے بند ہو گیا میں تو کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس نے قیمت اصل چھ لاکھ روپے کر دی اپنے آپ کو سیکور کیا تو کہا نکالنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو خود بھی کی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں اور آپ نے ان کے سودے کو جائز رکھا اور مثلاً حدیث میں آیا حکیم ابن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ہے آپ یہ دو درہم لے جائیں اور اس کی بکری کوئی بکرا کے لیا اور جانور ذبح کر وہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دو دہن بھی رکھے اور جانور بھی رکھے آپ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے کہا کہ جی، آج منڈی لگی ہوئی تھی جانوروں کی میں گیا اور صبح میں نے دو بچے خرید دیے دو جانور خرید دیے تو پھر میں منڈی میں گھومتا رہا مجھے ایک گاؤں مل گیا تو اس نے کہا یہ کتنے کا میں نے کہا چار سو تو اس نے کہا ایک چاہیے میں نے کہا دو کا تو اس نے دے دیے تو دو میں نے اس سے لے لیے اور یہ دو آپ کے محفوظ ہیں اور یہ جانور وہ دو میں نے خریدے تھے بچ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوئے تو آپ کا خوش ہونا یا آپ کا سبو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ان تمام چیزوں میں بنیاد جو تھی نا وہ لوگوں کی امانت کی صفت تھی اور لوگوں کا صحیح رہنا تھا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جتنے کے معاملات ہیں جتنے بھی اخلاقیات ہیں اگر افراد صحیح نہیں ہوں گے تو کوئی بڑے سے بڑا سسٹم بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنا حال خود لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سب کافی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا تو میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات تو میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا اور یہ سامان تجارت کا لایا تھا اور مکہ مقدمہ میں پہنچ کے مجھے اتنا نقصان ہو گیا تو جو انہوں نے وصول کیا تھا منڈی کا کیونکہ کہ میرے حق میں نہیں رہ گیا لہٰذا وہ ویکسین مجھے واپس کیے جائیں اور بات کی مکہ مقدمہ سے ہزاروں میل کے فاصلے کی بسرا اس نے کہا کہ وہاں بھی وصول ہو گئی تھی تو مجھے واپس کی جائے تو رضی اللہ عنہ کا ہو جائے اس کے بعد جمعہ جب پڑھا چکے تو آپ کو کہتے ہیں میں نے ملنے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنا کرو اور تم نے ایک بار کہہ دیا اور نے فرما دیا بس ہو جائے وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ جب میں کئی دن کے کئی مہینوں ہفتوں کے سفر کے بعد اپنا سامان لے کے بسرا کی چنگی پہ پہنچا تو میرے نام کی تحریر کے ساتھ اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا المومن کا حکم آ گیا تھا آپ کے لیے آپ کے پیسے یہ اپرادھ کی بیانت حضرت اسلام وزر ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے صرف سر سے اشارہ کیا مطلب ٹھیک ہے اور اس آدمی کو جب وہ پہنچا تو اس کے پیسے اتنے ہی لوٹا دیے گئے جتنے اس کے لیے میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ بات کو نہیں سنا لیکن سب کے اشارے سے ہی میرا کام ہو گیا اس لیے کہ جتنے لوگ تھے نا وہ افراد سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی خلافت میں اتنے جھگڑے ہوتے رہے اور عمر رضی اللہ کی خلافت اتنی کامیاب رہی تو انہوں نے کہا اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے ہم تھے اور ہمارے چھوٹے تم تو بات ہوئی کہ جب تک سسٹمز نہیں چلتے افراد پر جو افراد دار ہوتے ہیں کام آگے نہیں چلتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وقت ربو فکا صحابہ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو فکا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی تو امیر جیسے ایمان والوں کے دو امیر عمر علی یعنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عمر علی زید نفاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ نام دیے ہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اس پر بحث بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے کاموں میں جو حکمتیں اور مصلیحتیں ظاہر کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا خیال تھا ابھی پانچ نام انہوں نے ملے ہیں بڑی مختصر سی بات ہے لیکن آپ تفصیلات کی دیکھیں تو انہیں بڑا خیال تھا کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پبلک میں جا کر کیا ہوتا ہے اس کا مسئلہ مطلب؟ بہت اچھی بات علامہ قاسم نام رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حیات میں اور بات چیت کے روپے اور بھی کی انہوں نے اس مثال کو کئی جگہ پہ پیش کروایا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رضی کے دور میں خلافت راستہ کے دور میں بالکل خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشارے کرتے جاتے ہیں یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو اور یہ علماء راشدین ان کے اشارے سمجھ کر ان کی منشا کے مطابق کام کرتے جاتے ہیں مثلا حکمتوں میں حضرت عمر رضی اللہ کو اطلاع بھی دی ان کے دور خلافت میں کہ انٹیلیجنس جاسوس کے پورا ایک نظام تھا اور ایسے نہیں تھا کہ انہیں اطلاع نہ ملتی ایک ایک چیز کی اطلاع پہنچتی تھی یہاں تک کہ اتنے چوکنے تھے ہم تو ایف بی آئی اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا لیکن جن قوموں نے زندہ رہنا ہوتا ہے انہیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں یہ اورنگزیب زیب رحمت اللہ علیہ یہ ابھی کے آدمی ہیں سترہ سو سات میں انتقال ہوا ان کا کہ اورنگزیب رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ حیدرآباد بدپن بیس سال رہے وہاں مرٹ اور ہندوؤں کی سرکوبی میں تو ان کے زمانے میں کسی نے سمرکن میں یہ بات کی کہ اورنگزیب بھی آ گئے تو اس گھوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو اگلے ہفتے انہوں نے بلا لیا اور ان کا کہو بھی وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی قیمت میں نہیں ادا کر سکتا تو حیران پریشان کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ تو انہوں نے اسے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ میں میری پوری حکومت میں اگر مجھے شام تک یہ نہ پتا چلے کہ کس نے میرے متعلق کیا کہا کس نے حکومت کے کیا کمنٹس کیے ہیں تو ہم اس حکومت کے قابل نہیں مجھے چھوڑ دینی چاہیے یہ حکومت میں پھر اس قابل نہیں کروں ایسے لوگ تھے حالانکہ کہاں سمرکند اور کہاں حیدرآباد دکن شام تک پوری اطلاع ہوں گے کس نے کس سودے میں کیا بات آپ کر لی تھی یہ انٹیلیجنس مدد سے اللہ کے یہاں بھی ایسی ہی تھی ساری رپورٹس پہنچتی تھی ایک ایک چیز کا پتہ چلتا تھا کیا رپورٹ کی آئی کہ فلاں گھر میں جو خاتون ہے اس کا کردار مشکوک ہے کچھ لوگ آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو صبح تشریف لائے بیٹھے اور فرمایا اس کو بلاؤ لوگ گئے اور جب اس پر پیغام پہنچا کہ عمر رضی اللہ نے بلایا تو وہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو شدید خوف اس سے تاری ہو گیا اس نے باہر کہا تھا کہ امیر المومنین سے کیا کام ہے میرا کا کیا کیا کیا تعلق میرا کا ہو گیا اور وہ اتنی گھبراہٹ میں تھی اور خوف میں کہ راستے میں آ رہی تھی بیمار ہو گئی اور گری اور جو بھی بچہ تھا ضائع ہو گیا ہو بات ختم ہو جانی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان چیزوں کا اتنا احساس تھا کہ انہوں نے شورا میں یہ مسئلہ رکھا جب شورا انہوں نے بلائی اپنی تو انہوں نے کہا دیکھو کس اس طرح ہوا ہے اور اس عورت کا بچہ ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تو اس عمر رضی اللہ نے سب کی سنی اور پھر کہا کہ الحسن تم نہیں بولتے حضرت ان کا بھی علم نہیں میں سمجھتا ہوں آپ کا آپ پہ یہ دیت ہے آپ کا قصور نہیں ہے لیکن آپ کو پیسے ادا کرنے چاہیے تو اس عمر رضی اللہ نے اس پہ جلال کو بھی اظہار فرمایا انہوں نے کہا کیوں مجھے ادا کرنے دیں انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کتنا روگ ہے اور لوگ آپ کے نام سے کانپتے ہیں کہ جو بچہ ضائع ہوا ہے اس کے پیسے آپ کے ذمہ پڑتے ہیں تو اس رضی اللہ نے کہا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کہ مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور ابو الحسن نہ ہوں حسن کے والد نہ ہوں تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے اس طرح کا جملہ انہوں نے کروایا اور پھر عبد عمر رضی اللہ نے اس بچے کی دیت کی ادائیگی کا حکم دیا کہ یہ خون ضائع ہو گیا ہے اور میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن جتنے پیسے اس عورت کو دیے جائیں حضرت علی رضی اللہ کی انہوں نے مثال دی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ کا بہت مشہور جملہ ہے انہوں نے کہا دین کی ساری اصل کوئی بنیاد ہوتی نا تو میں لوگوں کو یہ کہتا کہ موضوع پر جو مسا کرتے ہو تو طلبوں کی طرف کیا کرو کیونکہ پاؤں ادھر سے آلودہ ہوتے ہیں مٹی سے اوپر تک کا کوئی مقصد نہیں بڑے دانا بڑے سمجھدار ایک ایک چیز کو وہ گہری نظر سے دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد فتوا تھے دو آدمیوں نے آ کے گواہی کا تھی میاں دیدی ہیں تو علی رضی اللہ نے کہا اس عورت کو بھیجو اس کے شوہر کے ساتھ تو اس نے کہا دیدی نہیں ہوں ہمارا نکاح کرا تو سلی اس کے انسان فرمایا کہ شاہ کے دار جاتی یہ دو تمہارے گواہ ہیں نا جنہوں نے نکاح کر دیا مطلب کیا مطلب یہ کہ ایجاب اور قبول ایک آزاد عورت اور مرد کا گواہوں کی موجودگی تفصیل نکاح ہے اور کیا حتیٰ کہ محض کبھی ذکر نہیں کیا نکاح ہو گیا انہوں نے نہیں کہا کہ کتنا محض اس نے دینا شوہر نے صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے گا کہ بہنوں کا محض کتنا تھا یا ان کا خاندانی محض کتنا تھا اتنا محل ادا کر دیا جائے گا مگر یہ حکمت کی باتیں تھیں سیدنا رضی اللہ خلافت میں بھی ایسے رہے حضرت زید رضی اللہ عنہ وراثت کے مسائل میں بڑے بڑے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو کہنے ہی کیا بہت طویل عمر اللہ نے دی اور عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان انہیں ان کی جوانی میں بٹھاتے تھے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بدر میں شامل رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کوئی تیرہ برس کی تھی تقریباً اور یہ پیدا ہوئے ہیں شاہ طالب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں معصور ہو گئے اور جان کا خطرہ تھا تو وہاں ان کی پیدائش ہندوستان میں تو عام صلی اللہ علیہ کے انتقال کے وقت یہی بارہ تیرہ ایسی عمر تھی ان کی اور پھر یہ حیات ان کی بہت معاویہ رضی اللہ تک کا دور بھی دیکھا یہ عزیز تک کا دور دیکھا انہوں نے تو یہ جب عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا تو ان کی عمر سب بائیس تیئیس برس اس سے بھی کم تھے پہلے تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے جو بچہ تیرہ سال کا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں وہ بچہ سولہ سال کا ہو گیا بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے ہمیشہ اور ان کی رائے کو سنتے رہے اور حتیٰ کے بدری بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بچوں کے برابر ہے اور آپ اس کے ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں عمر رضی اللہ نے امتحان لیا اور لوگوں کو کہا دیکھو اس بچے کی ذہانت اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور تمہارے برابر بٹھاتا ہوں اور رضی اللہ عائشہ رضی اللہ کا ذکر آیا تو ام المومنین رضی اللہ کو بڑا علم اللہ نے دیا بڑی خدا کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ جتنی بھی بحث کرتے ہیں نا لوگ ان سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اللہ کی اجازت سے ہوئی تھی اس کے بغیر خدا نے قرآن میں پوری آیات حاضر کی اللہ نے کہا نے آپ کے لیے یہ عورت جائز کرا دی یہ جائز کرا دی یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جائز اور ایک جگہ فرما دیا آج اس پتہ ہے کہ اتنی عورتوں کے معاملے میں جو آزادی ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے آپ کی امت کا اس میں کوئی حق نہیں مخصوص کر دیا نا اللہ نے رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف بھی تھی یا یعنی نہیں یہ ایک اصولی بحث ہے طے کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں خوف میں دیکھتے تھے وہ وہی تھی یا یعنی نہیں تھی یقیناً وہی حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خوف میں دیکھا ذبح کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام جو خوف دیکھا کرتے ہیں وہ وہی ہوا کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خوف دیکھے اور ان خوابوں کی تعریف کیا ہے مثلاً آپ نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سلح ادیا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ میں داخلہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان جیسی چیز کا فیصلہ کروا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے خواب پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں ایسی آپ نے فرمایا ہم نے دجال کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے ان کا جی، یہ دجال ہے اب دجال حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا اس لیے اس کی ایک تعبیر یہ کی گئی کہ جو مسلمان قیامت کے قریب طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان میں اکثر لوگ ایسے ہو جائیں گے جو دجل اور فریب اور یہ کام کرتے ہیں سارا سال ماں کن کن کاموں میں پڑے رہے اور رمضان آیا تو چلو عمرے پہ جاتے ہیں تو یہ دجل اور فریب کی یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آپ نے مجاہد کو دیکھا جنت میں پھول رہا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے آپ کا خواب خاص میں بھی رات میں نے دیکھا اور مجاہد کو جنت میں تو کہتے ہیں جس دن اکرما رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں ابو جہل کے بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دو مرتبہ آپ نے دیا گیا رشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریشم میں لکھی ہوئی تھی کوئی چیز ان کیسے کھولی میں نے کھولا تو وہ عائشہ تھی تو میں نے کہا کیا انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا ہم اس سے تو بحث کر سکتے ہیں کہ اس میں حکمت جاتی اس سے بحث کیسے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کی لڑکی سے شادی کر لی وہ جب اس کہ تو اللہ کا فیصلہ تھا وہ اللہ نے نافذ کرنا تھا اللہ کے ساتھ حکمت کیا تھی تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ کوئی نہ کوئی بچی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو جو آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو دیکھے اور وہ امت کی خواتین کے لیے اور بہت سے پیچیدہ اور گھر کے اندر کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کے مسائل میں امت کی رہنمائی کر سکے اب بیٹیاں تو نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صاحبزاد میں اپنی بیٹی کا کوئی باپ جتنا بھی تعلق ہو بہت سی پرتیں کی ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی سے لگتا ہے کہ بیوی سے جو بہتر بشکی ہوتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیٹی سے ایسی ہو سکے تو اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں دیا اور انہوں نے پوری اپنی وقت اور جوانی انیس سال کی عمر تک سات سال سے لے کے انیس سال کی عمر تک یہ سارا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ساتھ گزارا یا نو سال کی عمر سے تو دس سال اس بچی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد وہ زندہ رہی ہیں رضی عنہ کے دور کے آخر تک تو انہوں نے پھر پچاس برس تقریباً امت کی رہنمائی کی اسی لیے بڑے بڑے اقابل صحابہ رضی اللہ کہتے تھے کہ ہمیں جس مسئلے میں دقت پیش آتی تھی ہم جاتے تھے اور موند رضی اللہ صاحب کے یہاں سے ہمیں پتوا مل جاتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کر دیتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور ایسے کیا مثلا حدیث کی کتابوں میں بہت واقعات ہیں ایک حضرت عمر رضی اللہ آئے اور بحث کر رہے تھے کسی مسئلے پہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ ان تمام مراحل سے گزر گیا لیکن فارغ نہیں ہوا تو کیا اس کا غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کہا اس کا غسل واجب نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کہ پانی کی وجہ سے پانی واجب ہوتا ہے دوسرے لوگوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب یہ ایک حصے میں چھپ جائیں پھر غسل واجب ہو جاتا تو اس عمر رضی اللہ اس کو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے فرمایا یہ زندگی کے بنیادی مسائل میں سے ہے اور تم اس مسئلے پر اختلاف کر رہے ہو اور آگے آنے والوں کا کیا ہوگا تو میں اس اختلاف کو نہیں برداشت کروں گا بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے سب کو اور صبح رضی اللہ نے سورج کے افراد کو بلایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر حال میں غسل واجب ہوتا ہے چاہے وہ فارغ ہوا ہو یا نہ ہوا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں آپ ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی لے لیجیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت آئی ہے تو کیا آپ نے غسل فرمایا ہے اتنی آزاد فکر کے اور اتنی آسانی سے مسائل پر بحث کرنے والے یہ لوگ تھے اس لیے کہ زندگی کے حقیقی تناسب سے وہ شناسہ تھے کہ زندگی میں انسان کو کیا کیا پرابلمس پیش آتی ہیں اس مسئلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میری بیٹی سے پوچھو حفصہ رضی اللہ عنہ سے عمر مومین حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کا میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا میرے میرے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھی غسل کو واجب کرا دیتے تھے ضروری کرا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا ان کا میں آئندہ یہ نہ سنوں کہ پانی کی وجہ سے پانی واجب ہوتا ہے اور رجوع کرو اس چیز سے اور یہ آئندہ نہیں کیا جائے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا اور بتایا کہ اصل معاملے کیا تھے

ان لوگوں نے ان کاموں کو کیا ہم سائن کے تصویر دیے کہ وہی بات ہے جو بھی آپ سے کی تھی مناظر تشکی کے اور پھر یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی مسئلے میں مبتلا ہوتا تھا اور دین میں شک کا اظہار کرتا تھا تو اس کے آگے اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بحث کی تلوار کو برتنا کر دیتے تھے یعنی خوب جواب دیتے تھے بحث مباحث ہوتے تھے وہ یوسم لازما و یا مہاجر اور پکا ارادہ کر لیتے تھے اس بات کا کہ وہ دین کی یعنی نسرت کریں وہ یوشم روحان صاف جد و پھر و جیوش ہو اور پھر جو جو لوگ دین میں کتعات کو لانا چاہتے تھے اقتدامات کا جواب دیتے رہے سما رہنا باز اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تدبین کتاب یا کبھی اللہ جمل انصاد من اصول حاضر فن نے ہر داد انتفا فل آزاد وکل سعید کی جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی اچھی عبارت لکھی ہے بہت زبردست کر دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلی کون سن سکتا تھا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب اس موضوع پر کتاب لکھی گئی اور اس میں بہت اچھے جملے اس فن پر لکھے گئے اچ صفائی تفاقی کی تو یہ لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ اچھے تھے بکل سعید کی جو فرا اور سارے جانور سارے شکار جس طرح گورکھر کے پیٹ میں آ جاتے ہیں پھر ایسی صورتحال پیش ہے کیا تھا میں اللہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا جیسے بھی ارد کیا تھا کہ اللہ نے امت میں یہ تجدید کی چیز رکھی کہ ہر صدی میں لوگ آتے رہے اور وہ امت میں تجدید کا کام کرتے رہے جو جو ایک صدی میں چیزیں شامل ہو گئی تھیں پھر ایک جماعت کی انہوں نے کہا یہ چیزیں دین نہیں ہیں اس کو ختم کرو پھر وہ دین میں اس طرح سے زندہ ہو گیا پھر ایک صدی گزری پھر کچھ لما پیدا ہو گئے اب یہاں وہ نفا احمد اللہ کا جو دور آیا ہے تو دین میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کے فیصلے کرنے اب اس وقت کی صورتحال کو دیکھیں مدینہ منورہ میں اور فیصلے ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اور فیصلے ہو رہے ہیں عراق میں اور ہو رہے ہیں شام میں اور ہو رہے ہیں یمن میں اور ہو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے دور میں ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ساری مملکت میں سزائے موت جو ہے اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ میچ کی اجازت نہ اس لیے قتل کے مقدمے کچھ ہو گیا ہے پہلے وہ سارا کیس زیادہ تر دینا منورہ اور زمر رضی اللہ عنہ اجازت دیتے تھے پھر جا کر اس کی قتل کا ہو سکتا تھا وغیرہ انسانی جان کی عظمت اور انسانی جان اور خون کا تحفظ بہت شدید اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی فض الباش میں یہ روایت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک ہزار کافروں کے قتل کی مجھے اطلاع کر دو یعنی ایک ہزار کافی فلم مار دیے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس خبر سے ہوتی ہے کہ ایک کافر مسلمان ہوتے مزاج یہ تھا کہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ ان کی گزارے دین میں آئے اور جہاں پھر آخری حد آ جائے پھر تو لڑنے میں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تم مار تو پھر آخری حد ہے وہ کرنا جہاں تک ہو سکے لوگ دین میں کافی اس لیے یہ ہر جگہ جب فیصلے مختلف ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ قتل کے مقدمے میں یہ کہا کہ جب تک میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا اجازت نہیں دوں گا قتل نہیں حضرت عثمان رضی اللہ کا دور آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ کے سامنے ایسے مقدمے پیش ہوتے رہے جو مقدمے بہت زیادہ مختلف فیصلے تھے کہ تک عمر رضی اللہ کے صاحبزادے نے قتل کرتے اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے بیٹے کو بہت غصہ تھا کہ والد کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو انجر مارا گیا ہے یہ فلاں جگہ پر فلاں نے اس پر زہر چڑھایا تھا اس کو سان دی فلاں فلاں لوگ اس قتل میں انہوں نے کہا اچھا یہ سازش تیار ہوئی انہوں نے ایک کو پکڑا اور مار دیا اب وہ جو تین دن تھے رضی اللہ کی شہادت کے بعد جو خلافت کا فیصلہ ہونا تھا ان دنوں میں یہ قتل ہو گیا فیصلہ کون کرتا ہے عثمان رضی اللہ بنے ہیں تو پہلا مسئلہ ان کے سامنے ہاں یہی رکھا گیا یہ قتل ہوا ہے اس کا فیصلہ کریں عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ نے بلایا اور کہا کہ علی فیصلہ اس کا کریں نے کہا قتل ہوا ہے اس کے اس میں قتل نہیں ہونا چاہیے تو عثمان رضی اللہ خاموش ہو گئے اور لوگوں نے شور مچایا اس نے کہا اپنی باپ کا جنازہ اٹھایا ابھی جوان بیٹے کا بھی جنازہ اٹھے گئے عثمان رضی اللہ عنہ سوچتے رہے پر پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور اس رضی اللہ کا دیت ادا کریں اس کی پیسے ادا کریں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دو کام کیے ایک تو انہوں نے ان کے برسا کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں اس کی دیت ادا کر دوں تمہیں کوئی اعتراض ہے ان کا کوئی اعتراض نہیں ٹھیک ہے جان تو چلی گئی پیسے چلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کر کے فرمایا یہ کی حکمت کی بات انہوں نے کہا دیکھو یہ قتل میرے دور میں نہیں ہوا میں اس پر تمہارا امید نہیں تھا اس لیے تم یہ مجھے کہو کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو مجھے امید ہے اللہ اس بارے میں نہیں پوچھے گا اس لیے کہ یہ فیصلہ بھی ہو رہا تھا خلافت کرنا تمہارا امید نہیں تھا اور دوسری بات جہاں پہ تعلق ہے کہ قتل ہونا چاہیے علی رضی السلام علی فتوا اچھے بھی ہے ان سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ دیت سے پیسے پہ راضی ہیں تو پیسے ادا کر دینے چاہیے اور پھر انہوں نے فرمایا امیر المومنین رضی رضی اللہ اللہ عمر عنہ کی شان اس سے بہت بلند تھی کہ مسلمانوں کے پیسوں میں سے میں ان کے پیسے ادا کروں اپنی جیب کے پیسے دے دیتا ان کا تم میں مال کا بوجھ بھی نہیں ڈالتا اور تم پہ کسی چیز کا بوجھ نہیں ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات بڑھتے گئے قانونی طور پہ یہ قانونی پیچیدگیاں حل کرنے کے لیے سب سے پہلی ہستی جو اس میدان میں گری اور جس نے دو طرح کے کام کیے کوئی ماں بولی علیہ تھے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ امام وہاں احمد اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسے اس نزاکت کا احساس ہوا ہو انہوں نے قوانین بھی مرتب کیے اور انہوں نے افراد بھی تیار کر دیے انہوں نے کہا قوانین چاہیے تو قوانین یہ اس شک کے تحت فیصلہ ہوگا اس شک کے تحت یہ فیصلہ ہوگا یہ معاملہ پیش آئے گا یہ فیصلہ ہوگا یہاں تک کہ ماں یوسف یوسف اللہ کے دور میں ایک آدمی نے کی شکایت اور اس نے کہا کہ میرے ہم سائے انہوں نے چمنی لگائی دی اور چمنی کا کنواں یہ ہمارے گھر آتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی خلافت کی جتنی آپ تاریخ پڑھیں گے ایسے نہیں تھے لوگ ان کے یہاں قوانین تھے چمنی ہر گھر کی ضرورت تھی پانی گرم ہوتا تھا لیکن فکاہ نے طے کیا تھا کہ اتنی اوپر لگائی جائے گی کہ کسی آدمی کو سانس لینے میں تکلیف نہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے چمنی کے گرانے کا حکم بھی دیا اور امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے امام منیفا رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ انہوں نے کہا اتنے فٹ پہ اتنے گھر کے اوپر جا کے بنانی چاہیے تم نے اس سے کم ہائٹ پہ بنا کے جس سے تمہارے ہے کو نہیں ہو سکتا پورے خلافت کے دور میں میں شہر لکڑی کا ٹال نہیں ہوتا تھا لکڑی کے ٹال شہر سے باہر بنائے جاتے تھے کیوں کلفا نے کہا کہ لکڑیاں جو بھی آدمی گھر لے جاتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے تکلے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی لکڑیاں یہ سڑکوں پہ سڑکوں پہ گر جاتی ہیں اور بہت بدنما لگتا ہے سڑکیں صاف ہونی چاہیے تو پھر طے یہ کیا گیا کہ شہر سے باہر ڈانچ کھولے جائیں اور ایک تھیلا ہر ڈال والا بیٹا تھا یا آدمی گھر سے لے کے جاتا تھا اس میں لکڑیاں ڈال کے انہیں گرا لگا کے پھر لاتا تھا کوئی آدمی مچھلی کی دکان شہر میں نہیں کھول سکتا تھا اس لیے کہ دو ہوتی ہے راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تو خلافت ایسے ہی چلتی رہی ان لوگوں کے اصول تھے چیز چیز جب پیش آتی تھی روز مزہ مسائل میں سب سے پہلی ہونی پر رحمت اللہ نے ایسی شخص تھے جنہوں نے کہا کہ قانون کو باقاعدہ بناؤ اور اپرادھ تیار کرو اس کی وجہ سے صاحب رحمت اللہ کا انتقال ہوا ہے تو قاضی یوسف چیف چیف جسٹس تھے قاضی گزارتے پھر جتنے مسلمانوں کے علاقے تھے انہوں نے سب نے نتیوں کو قاضی مقرر کیا اور دوسرا یہ کام ہو چکا تھا اسپین میں اور اسپین میں مالکی پکار کے کام کیا تھا اسد ابن فراز رحمد اللہ نے اور اسد ابن فراز جب گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ پڑھنے تو امام مالک رحمد اللہ ایک دو دن تو برداشت کرتے رہے اسد ابن فراز کی طبیعت ایسی تھی رحمت اللہ وہ کہنے لگے حضرت اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا لگے اگر یہ ہو جائے تو دو چار سے تو نے برداشت کیا کہ ان کا بیٹے یہ جو اگر مگر کی چیزیں ہیں نا یہ مدینہ میں نہیں ہوتی اس کے لیے جانا ہو تو عراق چلے جاؤ وہاں محمد ہیں اور وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں کوئی ماں محمد رحمت اللہ کے پاس آئے نا تو انہوں نے جب اگر مگر اس بات کی محمد رحمت اللہ بڑے خوش ہوئے اپنے پاس پڑھانے کا تو اتنا وقت ہے نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم رات کو آؤ اور میرے پاس پڑھ لو تو کہتے ہیں میں رات میں جاتا تھا ماں محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک لگن میں پانی بھر کے رکھا ہوتا تھا اگر مجھے نیند آتی تھی تو وہ پانی اٹھا کے میرے منہ پہ پھینک دیتے تھے اور اگر انہیں خود نہیں آتی تھی تو پانی میں ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پھیر لیتے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح پڑھایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں کھانا ڈالتی اور جب میں نے انہیں کہا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ان کا پیسے کی پرواہ نہیں تم پڑھو اور انہوں نے پیسے دیے یہ اصل اتنے خوراک بانی ہے مالکی پتا کے جو فرانس اسپین پورے افریقہ میں اور ادھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اب تک جو دو فکا دنیا میں قانون کے طور پہ راج ہو سکتی ہیں دونوں ہی ہیں اب تیسری فقہ بن رہی ہے وہ کی کیونکہ پچھلے ڈیڑھ سو برس سے یا سو برس سے سعودیہ میں ہمبلی فقہ نافذ ہے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اشتہار ہو رہے ہیں نئے نئے سامنے آ رہے ہیں یہ چیزیں رہی ہیں مصر کو آپ دیکھیں اب تک ان کا پرسنل لا ان کی فکا کے مطابق ہے تو اسی لوگوں سے کام کیے اب ہوا یہ کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد جو تھے وہ ساری ایشیا میں پھیلائے جہاں جہاں جس جس جگہ پر خلافت کو ضرورت تھی کافی انہوں نے کہا ہمارے استاد نے اتنے مقرر بنائے آدمی فلاں کو اس جگہ بھیجو فلاں کو اس جگہ بھیجو حتیٰ کہ خلیفہ واقف کا جب دور آیا ڈھائی سو سال امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے سو سال بعد تو اس نے ایک وقت تیار کیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور مجھے رپورٹ دو دو سال میں کہ میری سلطنت کی حدود کہاں کہاں تو وہ سائبیریا تک پہنچ گئے روس کے انتہائی علاقوں پر اور جو رپورٹ انہوں نے دین میں لکھا انہوں نے کہا وہاں تک آپ کی حکومت ہے اور وہاں ہم گئے اور ہم کی جگہ کے مطابق فیصلے وہاں ہوتے یہ سارا کام تک انہوں نے کیا اس کی صاحب رحمت اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ یہ دین میں چلنے والے سلاخ سبیل یقین اس راستے کو طے کرنے والے انہوں نے تقریب دیے اور جو کچھ اللہ نے کے سینوں میں علم رکھا تھا انہوں نے ظاہر کیا اور جو کوئی آدمی فتنے پھیلاتا تھا انہوں نے اس کے شدید جوابات دی مثلا یہ ایک تاریخ ہے لیکن ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں امام شعیب احمد اللہ علیہ شدید مخالف تھے ان لوگوں کے جن کا تعلق پہلے فکر جاتی ہے تو مناظرے میں کیسے سوال جواب ہوتے تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جو شیعہ حضرات وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ ہے وہ جوینی یہ آ آگے تو جوینی کو لاش علم دیا تھا رحمت اللہ علیہ وہ آ کے بیٹھے انہوں نے کہا دیکھو دو باتیں غلط ہو گئی ایک تو تم نے کہا ہے کہ یہ آ گیا ہے میں آیا نہیں ہوں میں بھیجا گیا کتنے بھیجا اور ان کا دوسرے تم نے جو مجھے شیطان کہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا نسر اللہ اصل حالت کافی نہ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتا ہے کافروں کے ساتھ کافروں کے بنا دے سکتا ہے تو اگر میں شیطان ہوں تو تم خود کافر مجھے اس نے بھیج ایسے بحث ہوتی تھی مناظر ہوتے تھے اور وہ چپ ہو گئے آگے کیا بحث ہوتی تھی یہی چیز ہے کہ جس کسی نے دین میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا علم والے جو جواب دینے والے تھے انہوں نے دلائل کی تلوار کر لی یعنی انہوں نے چیز جواب دی اور اس کا سہرا بنتا ہے اصل میں سید نادی رضی اللہ کے ساتھ سید نادی رضی اللہ کے زمانے میں سیاسی حالات اتنے گمبھیر ہو گئے تھے کہ انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان سے پہلے تین کو کو نہیں کرنا پڑا کسی نے حضرت عثمان اللہ تک کسی خلیفہ کو منہ درد وہ کافر کہنے لگے کبھی ہوئے ہی حضرت اسلام پہلے آدمی کے ایسے خلافت میں جن کے مخالفین نے ان کے سامنے آ کر برملا کہا کہ تم کافر ہو وہاں سے حضرت علی اسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور ان سے بحث اور انہیں بتاؤ کہ جو یہ لڑکے یہ دلائل لے کے آتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور لڑکوں کا یہ حال تھا کہ وہ جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اور کہتے ہیں رو علم جنا رو علم جنہ جنت کی طرف جا رہے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں جس آدمی نے رضی اللہ کو شہید کیا ہے یہ بد وقت اتنا قرآن پڑھتا تھا اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ جب اس کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہاری زبان پھینک دوں گا تم نے میرے والد کو شہید کیا تو اس نے کہا حسن یہ نہ کرنا قرآن کے بغیر کوئی زندگی اتنی تلاوت کرتا ہے یہ شیطان کا مکر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتا ہے کہ دین میں جو بیلنس لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ سب کے سب بد وقت ایسے ہی کہ خارجی اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رج کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے بحث شروع کی کہ کس بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں تو چند دلائل کے بعد ہی بہت سے لوگوں نے ان سے توبہ کر لی اور اسلام میں آئے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کو جو ہم نے لکھا ہے تو یہ بہت نفع بخش کتاب ہے اور انہوں نے دو محاورے استعمال کیے ایک تو کہا کہ اجدا من تفاعلی فی الحرسا لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ نفع دینے والی لاٹھی کے ٹکڑوں سے زیادہ سفر کی بات اصل میں یہ ہے کا محاورہ ہے اور دوسرا محاورہ بھی حضرت نے استعمال کیا تو ان دونوں محاورات کی تھوڑی سی اس کے اس کے بیک گراؤنڈ ہے کہانی کہانی یہ کہ ایک عورت ہو گئی بیوہ اس کا بچہ ایسا ہی بے حقوق سا تھا کما کے کچھ لاتا نہیں تھا تو لڑ پڑا ایک دن لڑا تو اس کے جو مخالفین تھے دشمن انہوں نے اس کا کان کاٹ دیا اب جب گھر آیا کان کٹا ہوا تو ماں نے بڑا شور مچایا اس نے کہا میرے بچے کا کان کاٹ دیا اس کان کی قیمت دلواؤ دیت ہوتی تھی قبیلے جہاں ہوئے اور انہوں نے اس بچے کی دیت دلوا دی اس کے دن پھر گئے پیسے جب گھر آئے ماں بڑی خوش تھوڑے دنوں کے بعد لڑکا پھر لڑ پڑا اور پھر لڑا تو اس کے مخالفین نے پکڑ کے سٹ ناپ کاٹ کیا جب ناپ کاٹا تو کسی جھگڑا ہوا اب ناپ پہ بیٹھے آ گئے پھر اس کے بعد تھوڑے دن میں پھر بچے نے لڑائی کی تو انہوں نے ہونٹ کاٹ دیا تو جب ہونٹ کٹنے کے بعد پیسے آئے تو اس نے کہا کہ اب لکھ بل مروا صفا میرے بچے میں قسم کھاتی ہوں صفا اور مروا ان دونوں پہاڑیوں کی ان نہ کفائی من صفا ان سے بھرتا میرا بچہ تو لاٹھی اگر ٹوٹ جائے تو جو اس کے ٹکڑے بیکار سمجھ کے پھینک دیتی ہے ان سے بھی زیادہ نفع وقت میرا بچہ ہے یعنی میرے بچے نے اتنا کام کیا تو اس وقت میں یہ محاورہ بنا کہ پلان چیز اتنی قیمتی لکڑی کے ٹکڑے کے آخر چلانے کے کام آ جاتے ہیں تو یہ بہت قیمتی چیز بچہ بہت اس نے کام کیا تین آدھا کٹوایا اور اس کے حد میں پیسے بھی دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کتاب اتنی اچھی یعنی جو باتیں ہیں وہ کل صحیح کی جو فارا اور سارے شکار گورنر کے پیٹ میں وہ قصہ ہی ہے وہ یہ ہے کہ دو شکاری ہے اور شام کو ملے سے تم نے کتنے شکار کیے اس نے کہا میں نے تیس شکار کیے اسے کہا کیا کیا اس نے کہا مثلاً فرض کر لو اس کا میں نے دس گریا چڑیا مار دی اور پانچ لولے مار دی اور ایک خرگوش میں نے اس نے کہا تم نے میں نے ایک شکار کیا وا ایک شکار سارے دن میں تمہیں کچھ ملا ہی اس نے کہا میں نے گوٹ کر کہا نیل گائے کا شکار کیا اور پھر اس نے کہا کہ کل فضا جتنے تین شکار ہیں نا ان کے لیے تو میری گائے کا ایک پیٹ ہی کافی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں تم جتنے بھی درائل دے رہے ہو کہ صحابہ نے کام کیا یہ چیزیں نہیں کی تم جب پڑھو گے اور اس حکمت کے پن کو دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ ایسی ہے کہ ساری باتیں گویا ایک دلیل میں رد ہو جاتی ہیں جتنے بھی شکار کی ہیں وہ ایک جانور پہ کے لیے کافی جی، ان شاء اللہ مگر اب نماز کا وقت ہو گیا جلدی